ابن وہاب نے خبر دی انہیں عمرو بن حارث نے انہیں قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب اور عشاء پڑھی پھر تھوڑی دیر محسب میں سو رہے اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں طواف زیارہ عمرو بن حارث کے ساتھ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھپن